باب الوضوء من الغائط والبول في سنة بسند المدرسة للإمام النسائي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الثيابين وعن أخبرنا محمد بن عبد الله قال قال أخبرنا قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع زر بن حبيش يحدث قال أتيت رجلا يدعى سفان بن عسال فقعدت على بابه فخرج فقال ما شأنك قلت أطلب العلم قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلبه فقال عن عائشة تسأل قلت عن الخفيل قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزع ثلاثا إلا من جنابة ولكن من غيظ وقبول ونوم بسم الله الرحمن الرحيم یہاں ایک خاص طور پر بات فرمائی کہ ذر ابن حبیش یہ شاگرد ہے فرمایا کہ میں ایک شخص کے دروازے پر گیا جو صفوان ابن اسال کہلاتے تھے صحابی تھے تو میں دروازے پہ جا بیٹھ گیا اور دروازے کو نہیں کھٹکھٹایا اس لیے کہ اگر دروازے کو کھٹکھٹاتا تو ہو سکتا ہے کہ استاد مشغول ہوتے اس مشغولیت میں خلل واقع ہو جاتا اس لیے دروازے کو نہیں کھٹکھٹایا بلکہ وہاں پر میں بیٹھ گیا اسی طریقے سے روایات میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھ جاتے اور گرمی انتہائی شدید ہوتی اور ریت بہت اڑ رہی ہوتی لیکن اس وقت تک بیٹھے رہتے جب تک کہ استاد باہر نہ آتے جب استاد باہر آتے تو اس وقت ان سے مسئلہ پوچھتے یا کوئی بات پوچھنی ہوتی تو پوچھتے اور وہ ایک دم سے فرماتے ہیں یمنا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضور کے لاڈلے لیما تدک کل بابا آپ نے دروازے کو دستک کیوں نہیں دے دی دستک دے دی ہوتی تو میں آ جاتا تو فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ استاد کے دروازے کو جا کر مت بجاؤ اور وہاں جا کر گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے اور لمبی چوڑی گھنٹی مت بجاؤ ہاں استاد اپنی فرصت سے جب باہر آئے تو ان سے پوچھیں آئی نا بات سمجھ تو یہ آداب علم میں سے کہ استاد سے اس انداز سے گفتگو کرے کہ استاد کو ادنا سی تکلیف بھی ہو اگر ادنا سی تکلیف ہوگی تو یہ وضع علم کے خلاف وضع علم کے خلاف بلکہ اس کو کہیں کہ یہ اس نے کام کیا تو یہ کام شے فی غیر مالی لیکن ٹھیک ہے اساتذہ کے پاس اگر کوئی چلا جائے مہربان استاد اس کو سوتے ہوئے بھی اٹھ کے آ کر بتا دیتے یہ الگ بات ہے لیکن شاگرد کا یہ کام نہیں کہ اپنے کسی کام کی وجہ سے استاد کو ادنا سی بھی تکلیف كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزع ثلاثا إلا من جنابة ولكن غائط وبول ونوم ہاں جنابت ہو تو ہمیں حکم ہے کہ ہم موزے اتار دیں لیکن اور کسی کام سے ہم حکم نہیں کہ ہم جو ہے وہ موزے اتار دیں نوم سے ری سے وغیرہ وغیرہ سے ان موزوں کو اتارا نہیں جائے گا البتہ اگر جنابت پیش آ جائے تو ان کو اتار کے دوبارہ پورا کامل وضو کے ساتھ ہو کے ان کو پہنا جائے گا جی بھائی قال أخبرنا قطيبة عن سفيان عن الزهري حا وأخبرني محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد يعني بن مسيب رحمه الله وعباد بن تميم عن أمه وهو عبد الله بن زيد رضي الله عنه وعنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يجد الشيء في صلاته قال لا ينصرف حتى يجد ایک آدمی کے بارے میں حکایت بیان کی گئی کہ وہ بسا اوقات اپنی نماز میں کچھ پاتا ہے یعنی اس کو اس بات کا وہم ہے اس بات کا خیال ہے کہ شاید دوران سلاد میری ری خطا ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ اس وہم میں نہ پڑے ہاں اس وقت یقین کر لے نماز کو توڑ دے جب آواز سنے یا بدبو اس کو محسوس ہو یہ ہوگا تو پھر جائے ورنہ چلتا رہے نماز کو پورا کر لے ہاں بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی سب کچھ کرتا رہے اور پھر نماز بھی پڑھتا رہے اگر یہ اس آدمی کا علاج ہے جس کو عام طور پر ہو جاتا ہے یہ آدمی بیچارہ وہ مجبور ہوتا ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ آواز سنی تھی نہیں بدبو آ رہی تھی نہیں کہا کہ پھر تمہیں نماز توڑنے کی کیا حاجت ہے جی يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل له في الإناء حتى يبلغ عليها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. شابش. جي. باب النعاس قال اخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها وعنهم اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اونگ آ جائے آدمی کو تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی البتہ اتنی بات ہوتی ہے کہ اس کو اپنے ذہن پر کنٹرول نہیں ہوتی تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ فل یا صرف نماز کو پورا کر لے اور پھر اپنے بستر پر چلا جائے اور وہاں جا کر سو جائے اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ زبان سے وہ دعا کر رہا ہے یا بند اور وہ لا و ماتا بدون پڑھ رہا ہے یا آبد و ماتا ایسی اس کو کچھ خبر نہیں اس لیے اس کو چاہیے کہ نماز کو پورا کر لے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اونگ سے آدمی کی نماز فاسد نہیں ہوتی صرف سے کہ وہ نماز سے چلا جائے یعنی نماز کو پورا کر لے اور جب نماز نہیں گئی تو وضو بھی نہیں گیا دونوں چیزیں اس کی نہیں ٹوٹی نہ نماز اور نہ ہی وضو جی الوضوء من مس الذكر قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان مروان من مثل الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة اتنی بات سمجھ لیں کہ دونوں طرح کی روایات ہیں ایک نقض وضو کی بھی ہیں اور عدم نقض وضو کی اور نقض وضو کی روایت غالب جو ہے وہ حضرت بسرا کی ہے اور یہ حضرت دوسرا جو ہیں قدیمت بل اسلام بہت پرانی اسلام میں بہت پرانی ہے اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سات ہجری میں مسلمان ہوئی ہے اور حضرت تلق ابن علی بنو حنیفہ کے وقت میں نو ہجری کو آئے کب آئے ہیں نو ہجری کو جو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری دور تھا تو ان روایات کو اگر دیکھا جائے ایک طرف خاتون کی روایت ہے اور ایک طرف مرد کی اور یہ معاملہ مرد کا ہے یہ خاتون کا معاملہ ہی نہیں یہ معاملہ کس کا ہے مرد کا معاملہ ہے ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں مرد کو زیادہ معلومات ہو سکتی ہیں یا عورت کو مرد کو تو اس وجہ سے مرد کی روایت کو ترجیح سمجھ گئے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کثیر الوقوع ہے یہ مرد جو ہے وہ اپنے جسم میں ہاتھ لگانے سے وہ کیسے روکا جا سکتا ہے کہ جب کہ اس کا ہاتھ بھی آزاد اور جس عزم کو ہاتھ لگاتا ہے وہ بھی کسی کا غلام نہیں ہے تو یہ ابتلاء عام ہے ابتلاء عام ہے اور شریعت میں جہاں ابتلاء عام ہوتا ہے وہاں حکم تخفیف کا ہے وہاں حکم جو ہے وہ تشکیل کا نہیں تو ان باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زیادہ ترجیح جو ہے وہ حضرت تلقب نے علی کی روایت کو ہے جی قال اخبرنا احمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه سمع عروة بن الزبير يقول ذكر مروان في امارته على المدينة انه يتوضا من مس الذكر اذا افسى اليه رجل بيده فانكرت ذلك فقلت لا وضوء على من على من مسه فقال مروان اخبرتني مسه بنت صفان رضي الله عنها وعنهم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت فقی یہ امت فقی النفس حضرت مولانا رشید عام صاحب گنگوئی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت بیان فرما رہے تھے اسامت ذکر الف علیہ جب روایت بیان کر رہے تھے تو حاضرین میں مرد بھی تھے اور خواتین بھی تھیں مرد بھی تھے اور خواتین بھی تھیں اور حضور کا مطلب یہ حضور نے کنایا سے کام لیا اور یہ فرمایا کہ جب رجل کا مس زکر کے ساتھ ہو مطلب یہ ہے کہ جب مرد اور عورت آپس میں ملے اور جو ہے وہ صرف ملنا یعنی دخول اور ادخال وغیرہ نہ ہو جب دونوں مس کریں تو الوضو مس ذکر ہو یعنی مس ذکر ہو الفرجہ فرض کے ساتھ مس کر دے تو چونکہ خواتین بھی تھیں تو حضور نے کن سے کام فرمایا اور وہاں پر سراہتاً بیان نہیں فرمایا تو حضرت بوسرا نے یہ بات باب ترك الوضوء من ذلك قال اخبرنا حناد عن ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن تلق بن علي عن ابيه تلق بن علي رضي الله عنه وعنهم قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضوا الصلاه جاء رجل كانه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل من تذكره في صلاته قال وهل هو الا مضه منك وقرب منك یہ بھی تو تیرے جسم کے اعضاء میں سے ایک عزب ہے تو ناک کو ہاتھ لگانے سے آپ کا وضو کیوں نہیں ٹوٹتا جب ناک کو ہاتھ لگانے سے نہیں ٹوٹتا تو اس عزب کو بھی ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا حل ہوا اللہ مزہ کا نہیں ہے یہ مگر تیرے جسم کا ایک ٹکڑا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة وبسند المتصل منا إلى إمام نسائي رحمه الله تعالى قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم حكم عن شعيب عن الليث قال أخبرنا ابن الهادي عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة جنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله جب آپ وطر پڑھتے تو اپنے پاؤں مبارک سے مجھے مس فرماتے اور عام طور پر روایات ہیں کہ انگلی لگاتے اور انگلی سے مجھے تنبو فرماتے کہ میں اپنے پاؤں وہاں سے ہٹا دوں تو ہاتھ لگانا ثابت ہے جی بھائی یہ جو باب قائم کیا ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کے ہاں اس وقت وضو ٹوٹتا ہے جبکہ مرد عورت کو شاوت سے ہاتھ لگائے اور آپ کو معلوم ہے دوسرا امہ کے ہاں اکثر کے ہاں یہ قید نہیں ہے وبه قال وبه قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي النزر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاه في قبلته فاذا سجد غمرني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتها والبيوت يومئذ ليس فيها مسابيح اور اس کی وجہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت چراغ نہیں ہوتے تھے ورنہ میں اگر محسوس کرتی کہ حضور سجدے میں آ رہے ہیں تو اپنے پاؤں کو سمیٹ لی تھی لیکن چونکہ یہ غیر محسوس طریقہ تھا تو حضور انگلی چبوتے تھے تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ جی بھائی عن عن عن عمر عمر محمد حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد میں نے تلاش کیا تو میرے ہاتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر لگے اور وہ پاؤں جو ہیں وہ منصوبتان تھے کھڑے تھے تو ہاتھ میرا وہاں جا لگا اگر وبه قال أخبرنا محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني أبو روك عن إبراهيم التيمية عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعد أزواجه ثم يصلي ولا يتوزأ ولا يتوزأ قال أبو عبد الرحمن ليس في هذا الباب حديث حسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا يه فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم التیمی رحمه اللہ ان عائشہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تیمی کا سما حضرت صدیقہ عائشہ سے نہیں ہے اور اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ حدیث مرسل ہوگی حدیث مرسل ہوگی اور امام نسائی فرماتے ہیں کہ اس باب میں یہ اتنی اعلیٰ حدیث ہے احسن حدیث ہے کہ اس باب میں ایسی کوئی احسن حدیث نہیں ہے بشرطے کہ یہ مرسل نہ ہوتی اب چونکہ یہ مرسل ہو گئی تو اس لیے اس باب میں ذرا دلیل کمزور ہو گئی تو کا نا مرسلت اب یہ بات سمجھیں کہ یہاں پر امام نسائی نے یہ فرمایا کہ ان ابراہیم تیمی ان عائشہ دار قطنی نے امام دار قطنی نے اسی روایت کو لیا ہے اور کہا ہے ان ابراہیم ان ابی ہے ان عائشہ اور یہ فرمایا کہ اس کے رجال سکات ہے رجال اس کے کیا ہے سکات ہے اور بزار نے بھی اس پر کلام کیا ہے اور یہ کہا کہ یہ روایت جو ہے یہ حسن ہے اس کے حسن ہونے کا حکم لگایا ہے تو اب یہ اعتراض کی یہ روایت مرسل ہے یہ اعتراض ختم کیا ہو جائے گا بھیا ختم ہو جائے گا مرسل نہیں ہے بلکہ یہ مسلط ہے یا یہ کہو کہ یہ مرفوع ہے حدیث مرفو ہے اور اجت ہے اس لیے جیسے امام نسائی فرماتی ہیں کہ اگر یہ مرسل نہ ہوتی تو اس بات میں اس کے برابر کوئی حدیث نہ ہوتی اس کا جواب کیا ہے کہ یہ مرسل نہیں ہے بلکہ مسند ہے بلکہ مرفوع ہے کیوں اس لیے کہ دار اور بزار نے اس کو اپنی صنعت سے بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ ان ابراہیم متعمی ان ابی ہے ان عائشہ کا اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا ثابت ہے تو حدیث مرسل باقی نہ رہی تو فرمایا کہ سم سلیم کہتے ہیں کہ یہ اس باب میں سب سے احسن حدیث ہے اگرچہ یہ مرسل ہے وقت روا حضل حدیث العامش ان حبیب ابن ابی ثابت ان عروتا ان عائشہ یہ فرماتے ہیں کہ آمش نے یہی حدیث حبیب ابن ابی ثابت سے یہ تیسرے طبقے کے راوی ہیں اور سیاست کے را ہے یہ نا حبیب نے ابھی ثابت سیاستہ میں ان کی روایت لی گئی ہے اور بہت ہی فاضل بھی ہیں سکا بھی ہیں فقیر بھی فقیر بھی ہیں تو یہ فرمایا کہ اس حدیث کو آمش نے حبیب ابن ثابت اور انہوں نے عروا سے انہوں نے عائشہ سے مرفوعاً بیان کیا کیسا بیان کیا بھائی مرفوعاً بیان کیا ہے لیکن اس کے اوپر اعتراض فرما دیا قال الحیا القتان لہیا قطان یہ فرماتے ہیں حدیث حبیب ان عروا ان عائشہ حدیث حبیب ان عروا ان عائشہ حضا یہ والی اور حدیث حبیب ان عروا ان عائشہ تسلی میں دم الحصیر جو آگے آ رہی ہے یہ دونوں حدیث لاش ہے یہ لاشا ہے یعنی ان کا کوئی وزن نہیں کیوں کوئی وزن نہیں بھائی اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ عروا عروا سے مراد ابن زبیر نہیں ہے بلکہ عروا موزنی ہے عروا موزنی ہے اور ان کو کہا گیا کہ ہوا مجبول وہ کیا ہے بھائی مجبور حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ابو عزا اور وہ ابو عزا جب ان حبیب ان عروا ان عائشہ حدیث ہو ابو عزا کی روایت جو حبیب ان عروا ان عائشہ فرماتے ہیں وہ روایت صحیح وہ اس کے اوپر صحت کا حکم لگاتے ہیں اگرچہ صحت کا حکم لگایا ہے اور انہوں نے ان سے روایت نقل نہیں فرمائی لیکن ترمزی نے روایت نقل فرمائی ہے امام ترمزی نے اور اور یہ ابو عزا اور یہ ابن ثابت یہ عزا ان حبیب ان عروا ان عائشہ اور انہوں نے حدیث بھی نقل فرمائی ہے اور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو عروا ہیں عروا ابن زبیر یہ بہت مضبوط راوی ہے سب کو معلوم ہے عروا ابن زبیر بہت مضبوط راوی ہیں اور اب سوال یہ پیدا ہوا کہ عروا سے حبیب ابن ثابت کا جو ہے سما ثابت ہے یا نہیں یہ ہے سوال تو اس کے لیے امام ابو داود یہ فرماتے ہیں بلکہ اس کے لیے قاعدہ سن لیجیے کہ حضرت امام مسلم یہ فرماتے ہیں جب دونوں کا دور متحد ہو راوی اور مرویان ہو دونوں کا زمان ایک ہو اور لکھا ممکن ہو لکھا ثابت نہ ہو لکھا ممکن ہو تو یہ روایت جو ہے یہ روایت روایتی صحیح ہے یہ روایت کیا ہے بھائی روایتی صحیح ہے اس لیے یہ فرماتے ہیں ابو داؤد یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حبیب ہیں حبیب ابن ابی ثابت انہوں نے حضرت عروا کیا بلکہ ان سے بھی بڑی عمر کے صحابہ سے روایت لی ہے چنانچہ انہوں نے روایت لی ہے حضرت ان سبن مالک سے اور حضرت ان سبن مالک جو ہیں ان کی وفات عروا سے ایک سال پہلے ہوئی ہے ترانوے میں حضرت ان سبن مالک کی وفات ہے اور چورانوے میں عروا کی وفات ہے اور یہی جو ہے ابن ابی ثابت جو ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت کی ہے جن کی وفات ساٹھ کے بعد ہے ساٹھ باسٹھ تریسٹھ ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت بھی ہے جن کی جن کی وفات بھی تقریباً ساٹھ باسٹھ تریسٹھ ہجری میں ہے تو جب ان سے روایت ثابت ہے زمانہ دونوں کو ایک ہے اور لکھا ممکن ہے تو امام مسلم رحمہ اللہ کے اصول کے مطابق سما ثابت ہے سما کیا بھائی ثابت ہے جب سما ثابت ہے تو پھر اس حدیث کو یہ کہنا کہ لاش لاش لاش لاش لاش یہ خود خود ہے ہے ہے آپ داخل کریں گے تو شے ہو جائے گی تو یہ جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں بنتا میں تو یہی روایت ہے جو احناف کی بہت زبردست آئین ہے ہے نہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبلہ ثابت ہے تو جب یہ روایت حضرت صدیقہ عائشہ بیان فرما رہی تھی تو حضرت عروا کا کہنا تھا کہ آپ ہی ہو سکتی ہیں اور کون ہو سکتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ عروا ثقافی موزانی جو ہے وہ یہ بات صدیقہ عائشہ کے سامنے ہر کس نہیں کہہ سکتا جبکہ عروا کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ عروا کی پھوپھی تھی عروا کی پھوپھی تھی اور عروا کی بے تکلف تھی اور اس روایت میں آگے یہی ہے کہ جس کو بوسہ دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضو نہیں ٹوٹا وہ آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتی ہے فا تو وہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر مسکرائی سمجھے تو عام شاگرد خاتون کو اور وہ بھی ام مومنی کو ایسے سوال سے نہیں کہہ سکتا ایسا سوال کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جو محرم ہو اور جو بے تکلف ہو عن عمر بن عبد العزيز عن ابراهيم بن عبد الله بن خارج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توذؤوا مما مست النار وبه قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد محمد يعني ابن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز أخبر قال أخبره أن عبد الله بن خالد أخبره أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توفؤوا مما مست النار وبه وبه قال دیکھیے یہاں پہ یہ فرمایا کہ یہ راوی ہیں بھائی پہلے بیان فرمائے ان ابراہیم ابن عبداللہ ابن قارث اور نیچے ذرا برقص فرمایا عبداللہ ابن ابراہیم ابن قارض صحیح عبداللہ ابن ابراہیم ابن قارض نہیں ہے یہ اوپر جو ہے یہ ابراہیم ابن عبداللہ ابن قارض صحیح نہیں ہے سمجھے نا صحیح کیا ہے کہ نام عبداللہ ہے باپ کا نام ابراہیم ہے اور پہلی روایت میں اور یہ آگے آبیرہ ہے آگے آبیرہ جی بھائی وبه قال وبه قال اخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا اسحاق بن بكر وهو ابن مزر قال حدثني ابي عن جعفر بن ربيعه عن بكر بن سواده عن محمد بن مسلم عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن ابراهيم بن قارز دیکھیں یہاں فرمایا عبد الله ابن ابراهيم بن قارز جبکہ اوپر بتایا ابراہیم ابن عبداللہ ابن قارض صحیح یہ نیچے جی قال رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم توضأ على ظهر المسجد فقال أكلت إتواء أسوار إقد فتوضأ أسوار جو ہے اقد کہتے ہیں پنیر اسوار کا میں نے ٹکڑا میں نے پنیر کے کچھ ٹکڑے کھائے اور پنیر آگ پہ پک کے اور جم کے بنتا ہے جی فتوضأت من منها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست الله به قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوالد قال حدثنا ابن قال حدثنا أبي عن حسين المعلم قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أنه سمع المطلب بن عبد الله بن خنطب حنطب يقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أتوذأ من طعام أجده في كتاب الله تبارك وتعالى حلالا لأن النار مسته فجمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حسا فقال أشهد عدد هذا الحسى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توذأوا مما مست النار وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي السعيدي عن شعبة عن عبد بن دينار عن يحيى بن آه، جعدة عن عبد الله بن عبد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار وبه قال أخبرنا إبراهيم بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو آه، قال حدث قال محمد القاری یہ اصل میں آپ نے دیکھا نا محمد ابن بشار یہ قال محمد سے مراد محمد ابن بشار ہے امام نسائی فرماتے ہیں کہ استاذ محترم محمد بن بشار نے یہ فرمایا کہ یہ عبداللہ ابن امر جو ہیں یہ القاری ہیں قاری جو ہے یہ منصوبہ ہے قارا کی طرف یہ یا تو ان کا جد امجد ہے اور یا کوئی علاقہ ہے اس کی طرف یہ منصوب ہے اس کو قاری صاحب نہیں پڑھ لینا بھائی یہ قارا کی طرف منصوب ہے اور قارا جو ہے یا تو جگہ ہے اور یا ان کی کسی جد کی طرف منصوب ہے جی قال محمد القاري عن ابي ايوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما غير الله أن أن رسول الله الله الله الله صلى صلى عليه عليه وسلم وسلم قال قال قال قال قال قال توذهوا توذهوا مما, مما مما غيرت النار النار وبه وبه أخبرنا أخبرنا هارون بن بن بن عبد حدثنا حدثنا حرمي عمارة شعبة عن عن عن عن عن أبي أبي أبي أبي أبي بكر حفص شهاب ابن طلحة طلحة النبي جس کو پکایا ہوا آگ نے جی وبه قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا الزبيدي قال أخبرني الزهري أن عبد الملك بن عن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن خالد بن زيد بن ثابت أخبره أن زيد بن آه، ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار وبه قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابن حرب قال حدثنا سبيدي عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي سفيان عن أبي سفيان بن سعيد سعيد سعيد الأخ سعيد بن الأخنس أخنس بن شريك أنه أخبره أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فسقته سريقا ثم قال له توضأ يا ابن أختي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكير بكير بن مزرع قال حدثني بكر بن مزرع عن أبي جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له قالت له وشرب سويقا يبن أخته توضأ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار جي جی، شابش باب ترك بسم الله پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ترك الوضوء مما غير في النار وفي السند المتصل مما الى الامام ابو امام النسائي رحمه الله ومتعنا بعلومه وبركاته امين قال اخبرنا محمد بن مقطع قال حدثنا يحيى عن جابر بن محمد عن ابي عن علي بن حسين عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها يا علي بن حسين حضر زين العابدين جی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتيفا فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء یہ اس کی بالکل برعکس ہے اوپر کی روایات کی جی بھائی وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها وعنه فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من غير احتلام ثم يصوم وحدثنا مع هذا الحديث إنها حدثت أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأقل منه ثم قام إلى الصلاة جنبا مشويا مشوي كمثل مطلب بھنا ہوا بھنا ہوا دستی کا گوشت دستی کا گوشت جی وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن يوسف عن أبي ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه وعنه قال شهدت رسول الله شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال عن محمد بن عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسد النار یہ ہے بات یعنی آخر الامرین جو ہے وہ ترک ترک وضو ہے مما مسد النار جی اور ظاہر ہے کہ آخر الامرین کیا ہوتے ہیں ناسخ ہوتے ہیں اور اول الامرین منسوخ جی بھائی البتمت من صغیر وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك وهو ابن أنس عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن مولى بن حارثة أن سويد بن نعمان رضي الله عنه وعن نعمان كيف بي غير منصرف اس لیے الف لام ہاں شابش ہے اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كان في الصحابه وهي من ادنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يوت الا بالصبيق فامر به فطري فاكل فاكلنا ثم قام الى المغرب فتمزمض وتمزمضنا ثم صلى ولم يتوضا ولم يتوضا یہ صحابہ کہتے ہیں وہ مقام ہے کہ جہاں پر سورج غروب ہو کے واپس آ گیا تھا اور اس میں چکناہٹ ہوتی ہے کلی اس لیے کیے تاکہ چکناہٹ پھر بعد میں منہ میں ہونے سے اس کا ذائقہ نماز کے دوران محسوس نہ ہو تو اس کو زائل کر دیا اس لیے کہ عام چیز تو تھوک سے زائل ہو جاتی ہے لیکن جس میں چکناہٹ ہوتی ہے ذرا وہ تھوک سے زائل نہیں ہوتی جی بھائی وصل الكافر إذا أسلم وبه قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان سفيان عن الأغر وهو ابن الصباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر یہ صدر کو اس لیے فرمایا کہ اس کا مقام ایسا ہے جیسا ہمارے ہاں صابن کا اور پہلے زمانے میں صدر سے صابن بھی منایا جاتا تھا بیری کے پتے جی تقدیم مسلم کا بھی اذا اراد ان يسلم وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عنه يقول ان تمامة بن خصال الحنفي رضي الله عنه انطلق الى نجل قريب من المسجد فاقتصل ثم دخل المسجد نجل قريب ایک چشمہ جو کہ قریب میں تھا اخذتني شابش وانا اريد العمره فماذا ترى فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يعتمر مختصرا مختصرا یہ ہے کہ حاضہ حدیث مختصر یعنی اصل حدیث تو ذرا لمبی ہے وہ لمبی اس لیے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیجا تھا جیش جہاد کے لیے اور انہوں نے دیکھا کہ سماما ابن اسال سامنے سے آ رہا ہے انہوں نے پکڑ لیا پکڑ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور صحابہ نے ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا باندھ دیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن تشریف لائے تو فرمایا کہ کیا حال ہے تمہارا سمامہ تو کہنے لگا کہ حال تو میرا یہ ہے کہ ان تقتل تقتل دمن کبیرن اور عظیمن اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک بڑا خون آپ بہائے گے اور اگر آپ مجھ سے معاوضہ لینا چاہیں گے تو میں معاوضہ دوں گا اور اگر آپ ویسے چھوڑ دینا چاہیں تو آپ کریم ہیں تو حضور چھوڑ کے چلے گئے دوسرے دن پھر تشریف لائے تو پھر ایسے ہی جواب دیا پھر چھوڑ کے تشریف لے گئے پھر تیسرے دن پھر تشریف لائے تو پھر یہی جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کو چھوڑ دو چنانچہ کھولا اور وہاں قریب میں چشمہ تھا اگر یہ آپ اس کو نجل پڑھتے ہیں یا قریب میں کھجوروں کے باغ تھا وہاں کنواں ہوگا وہاں یہ گئے اور وہاں انہوں نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اشد اللہ الہ الا اللہ الہ پڑھا سمجھے نا تو یہ کہا کہ یہ حدیث جو ہے مختصر شارٹ چھوٹ مختصر ہے اصل حدیث جو ہے وہ دوسرے سیاح میں موجود ہے جو کہ طویل ہے سمجھے نا چونکہ یہاں مطلب یہ تھا کہ پہلے غسل کیا پھر جا کر کلمہ شہادت پڑھا جی الغسل من مورد المشرقین وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى عن محمد قال حدثني شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت ناجية بن كعب عن أبي رضي الله عنه وعنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات فقال اذهب فواره إذ اذهب فواره جائيه اور ان کو دفن کر دیجئے ان کو کیا کر دیجئے دفن کر دیجئے جی. فرمایا جائیے ان کو دفن کیجیے جی. ہاں. جب میں واپس آیا تو فرمایا کہ چونکہ غسل دیا ہے آپ نے اس لیے غسل تم بھی کر مستحب ہے بھائی واجب فرض نہیں جی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب وجوب الغسل اذا تغلقتان بسند المتصل منا إلى الإمام النسائي رحمه الله تعالى تعالى الله بعلومه وبركاته آمين قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن آپ نے بھئی خطانان پڑھا ہے خاکی زیر کے ساتھ خطان جی دو رانے ہیں اور دو ہاتھ ہیں بیٹھ جائے اور سم وئی پھر کوشش شروع کر دے یہ سب کنایا ہے کنایا ہے فقط واجب الغسل تو غسل واجب ہو جائے گا انزل او لم ينزل خا انزال ہوا ہو یا انزال بیٹھ جائے اور جدوجہد شروع کر دے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے کیسے کنایا کا لفظ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی چیز ہے کنایا کا لفظ تو اس کے اوپر غسل ہے اور در حقیقت پہلے یہ تھا کہ الما من الماء غسل تب واجب ہوگا جبکہ منی کا خروج یہ تھا الما وہاں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایا استعمال کیا الماء من الماء حالانکہ اس کو ما نہیں کہتے الما من الما کہ غسل تب واجب ہوگا جب کہ خروج منی ہو تو وہ پہلے پہلے تھا ابتدائے اسلام میں تھا پھر بعد میں ازل تقل خطانان کی حدیث حضور نے ارشاد فرمائی تو اس سے وہ پہلے والا حکم کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا تو طيب، یہ فرمایا سمجھتا था فقط واجب खुलस جی بھائی چلیے وبه قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق الجوزجاني قال حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يوسف قال حدثنا اشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبه الاربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل قال ابو عبد الرحمن هذا قال ابو عبد الرحمن امام نسائي ارشاد فرماتی ہیں جی یہ خطا ہے یعنی ابن انبن سیرن ان انبن سیرین خطا ہے بلکہ اوپر جیسا بتایا اشس انل حسن یہ ہے ثواب اور امام نسائی نے یہ فرمایا کہ اصل میں یہاں جو غلطی لگی ہے وہ خالد سے لگی ہے یہاں بھائی یہ ہے کہ فخصل زکر کا اور پیچھے جو آپ نے روایت پڑھی ہے مذاکیر کا ذکر ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر زکر ہی کو دھو لیا جائے تو کفایت کرے گا پھر وضو کر لے لیکن مذاکیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ مذاکیر کو بھی دھو لے اور وہ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ تجاوز کر گئی ہو اور وہاں بھی تاکہ شبہ بھی نہ ہو اور دوسری بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس کو اگر دھویا جائے تو مزید تھم جاتی ہے ٹھنڈک جب پہنچتی ہے ان سیین کو تو مزید کا سیلان بند ہو جاتا ہے جی بھائی یہ بات ہے جب تو دیکھے پانی کے کود کر نکلنے کو تو غسل تو اس کو غسل کر پانی کے کود کر نکلنے کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی اس کے ساتھ جیسا کہ جب خروج منی ہوتی ہے تو کود کے پانی نکلتا ہے اس سے غسل ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اگر کوئی انتہائی بیچارہ کمزور ہے ویسے سوتے سوتے جاگتے جاگتے اس کی منی بغیر کودے نکلتی ہے تو اس سے غسل فرض نہیں غسل واجب نہیں ہو کود کے نکلے گا تو پانی غسل واجب ہوگا اور اگر ویسے نکل جائے تو غسل واجب نہیں ہوگا وہ جب کمزور ہوتا ہے آدمی اور وہ بالکل پانی کی طرح مادہ ہو جاتا ہے اور اس میں پھر اچھل کے نہیں نکلتا بلکہ ہموار طریقے سے خارج ہو جاتا ہے اس سے غسل نہیں ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کبھی آدمی کو کمر میں آدمی کس کے مار دے اور باہر منی نکل آتی ہے تو فرمایا کہ یہ نزح الماء کی قید جو ہے یہ کہا کہ قید اعتراض یہ قید اتفاقی نہیں ہے جی بھائی ترى في منامها ما يرى الرجل قال إذا أنزلت الماء فلتغتسل یعنی اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو کہ مرد کے احتلام کا ہے ذرا اتنی بات سمجھ لو کہ عورت میں احتلام نادر ہے کم ہوتا ہے اب جب حضرت ام سلیم اور خولہ بنت حکیم ان دونوں کا واقعہ دونوں نے پوچھا ہے مسئلہ تو یہ چونکہ ندرت کے ساتھ ہوتا ہے جب حضرت ام سلیم نے اس واقعے کو ذکر کیا تو حضرت صدیقہ عائشہ کہنے لگی فضا حتن نسا تو نے تو عورتوں کو یہاں بالکل ہی ڈبو دیا رسوا کر دیا یہ مسئلہ تو وہ ایک مسئلہ تھا اور مسئلہ پوچھنا جو ہے اس کے لیے شرم و حیا کا اتنا وہ نہیں ہے اور حضرت ام سلیم نے اس وقت پوچھا جب مرد بھی موجود تھے وہاں پوچھا تو یہ مسئلہ پوچھا تو اب یہ ہے کہ آیا عورتوں کو احتلام ہوتا ہے یا نہیں فقہ اس پر جمع ہے کہ احتلام ہوتا ہے لیکن احتلام جو ہے وہ نادر ہوتا ہے بہت کم بہت کم ہوتا ہے اسی وجہ سے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار فرمایا کہ نہ تو ان کو یہ کبھی عارضہ پیش آیا ہے اور نہ سنی سنائی بات تو اس لیے پیش آیا اور دوسری بات یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق عائشہ ام المومنین ہے امہات المومنین اس سے مستثنا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا اسی طریقے سے امہات پر بھی اثر نہیں ہوتا حضور ہے معصوم اور امہات ہیں محفوظ محفوظ اور وہ محفوظ ہیں تو علامہ سیوتی جی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو سبق پڑھاتے ہوئے میں نے سنا تو بڑا خوش ہوا تو اس نے کہا کہ امہات المومنین بیداری میں بھی کسی غیر مرد کو قریب نہیں آنے دیتی تھی تو خواب میں کیسے قریب آنے دیتی سمجھے نا بیداری میں بھی غیر مرد کو قریب نہیں آنے دیتی تھی تو یہی حال خواب کا بھی تھا تو خواب میں ان کو کوئی مرد نظر نہیں آتا اس لیے پھر احتلام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا البتہ اتنی بات سمجھیے کہ فقہا اس پر متفق ہیں اور فلاسفہ بھی اس پر تقریب متفق ہیں البتہ ارستہ تالیس وہ پرانا استاد وہ انکار کرتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ در حقیقت یہ جو تولد ہوتا ہے وہ عورت کے تمس سے ہوتا ہے حیض حیض کا کچھ حصہ ہوتا ہے اور مرد کی منی جب دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو اس سے تولد ہوتا ہے وہ کہتا تھا لیکن بو علی سینا ابن سینا وہ فرماتے ہیں یہ غلط ہے بلکہ عورت کی بھی منی ہوتی ہے لیکن وہ بنسبت مرد کے پتلی ہوتی پتلی ہوتی ہے ایک مادہ ہوتا ہے جس کو منی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے حضور نے فرمایا کہ مرد کی گاڑی ہوتی ہے اور اس میں پیلا پن ہوتا ہے اور عورت کی اس سے جو ہے وہ پتلی ہوتی ہے حضور حدیث ادھائی ہوتی ہے جی بھائی چلیے قال كثير من من عبيد عن عن عن عن محمد بن عروة أن أن عائشة رضي الله الله الله الله الله تعالى عنها أخبرت أم سليم رسول رسول صلى عليه وسلم وعائشة جالسة يا إن لا يستحي الحق أرأيت أرأيت أرأيت المرأة المرأة المرأة ترى في النوم ما يرى ذلك قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت, فقلت لها أف لك أف لك الناس ترى أو ترى أو ترى المرأة ذلك ذلك فلتفت, فلتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمين فمن, أين فمن أين يكون الشباب فرمایا کہ تیرے دایاں ہاتھ خاک کا ہو تو پھر شباہت یہ دو طریقے سے اشب بھی پڑھ سکتے اشبہ بھی پڑھ سکتے دونوں طریقے سے پھر اگر عورت کی منی نہیں ہوتی تو بچہ عورت کی شکل و صورت پر کیسے ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ بعض بچے جو ہیں وہ باپ کی شکل پر ہوتے ہیں اور بعض بچے جو ہیں وہ ماں کی شکل پر ہوتے ہیں چنانچہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ٹیلی فون کر کے پوچھتی ہیں کہ بچہ اور بچہ سلامت ہیں یا نہیں وہ کہتی ہے سلامت ہے تو کہتی ہیں یہ کس کی مشابہت پر وہ گیا ہے تو وہ کہتی ہیں باپ کی طرح ہے یا تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو عورت پر بچے کی شباہت کیسے جاتی تو ہوتا یوں ہے کہ دونوں میں سے جس کا پانی غالب آ جائے بس اسی کی شباہت آتی هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما يشبهها ولد وبه قال اخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت عطاء الخراساني عن سعيد بن مسيب عن خولة عن خولة بنت حكيم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحترم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل. باب الذي يحتلم ولا يرى الماء وبه قال أخبرنا عبد الجبار بن عبد الجبار بن علاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن سائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء سمجھ گئے یہ میں نے بتایا کہ پہلے یہی تھا جی جی بھائی بس اب اختصال من الحیض آ رہا ہے بالکل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الرجل بليد أبيض وما هو المرأة رقيق أسفر فأيهما سبق كان الشباب أيهما سبق ان دونوں میں سے جو سبقت لے گیا تو مشابہت اسی پر جائے گی چلیے آگے شہباز شہباب کو تو بہت پڑھنا چاہو تو پڑھ لو لیکن پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ ان پڑھ نہیں بنائیں گے بلکہ پڑھے لکھا بنائیں گے